ہلو السلام علیکم جی السلام جی حضرت صادق پارٹی صاحب بول رہے ہیں آپ کون میں جی عبد الرحمان بول رہا ہوں ادھر راول پنڈی سے اچھا جی ہاں جی، حکم آپ حضرت صادق کواٹی صاحب ہیں جی جی جی جی اچھا وقت ہے تھوڑا سا جناب کے پاس ہاں جی جی بالکل بالکل اچھا عرض یہ تھی کہ یہ ادھر بات چھڑی ہوئی ہے توحید اور شرک کے مسئلے پر اچھا اچھا, اچھا۔ تو جناب سے یہ رہنمائی حاصل کرنا تھی توحید کا منشا کیا ہے اور شرک کا منشا کیا ہے توحید یعنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں میں نہیں منشا توحید اور منشا شرک پوچھ رہا ہوں توحید کی حقیقت یا توحید کی شرک کی حقیقت نہیں پوچھ رہا نہیں یہی مقصد مطلب ہے نا مقصد یہی نقل تو یہی ہے توحید دیکھو توحید کا منشا میں توحید نہیں کہہ رہا توحید کا منشا مزاح مزاح بول رہا ہوں آپ اس کو ہاں، ہاں۔ گا ہاں۔ جی جی, جی۔ مقام داخلہ کا غیر ہوتا ہے ہمیشہ میں کہہ رہا ہوں توحید کا منشا کیا ہے اور شرک کا منشا کیا ہے مطلب ہے کہ توحید کیا چاہتی ہے نا تو توحید کیا چاہتی ہے نہیں توحید کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرک کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ نقطہ کیا ہے اصل دونوں کا یہی ہے قرآن حدیث ہے قرآن حدیث کو ماننا نہیں حضرت حضرت گزارش یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ تو لفظ منشا جو ہے اس کا بھی صحیح معنی نہیں جان رہا ہے جی جی تو آپ اس مسئلے کی وضاحت کیسے کریں گے سر کسی اور سے آپ پوچھ لیں جی کسی اور سے پوچھ لیں کوئی آپ ایسا بندہ بتائیں کہ جو اس مسئلے پر پوری دستگاہ رکھتا ہو نہیں اصل میں بات کو آپ نہیں سمجھ رہے نا جی جی بات کو اصل میں آپ نہیں سمجھ رہے قرآن حدیث سے سمجھ میں کیسے نہیں رہا میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ میرے الفاظ کو سمجھے میں جو کہنا سمجھے ہوئے ہیں میں نے الفاظ کو سمجھا ہوا ہے آپ جی۔ اس بات کو چھوڑے میں نے آپ کے ایک لفظ کو سمجھ لیا ہے لیکن آپ نہیں سمجھ رہے بات یہ آپ جو اپنی زبان سے الفاظ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نہیں سمجھتے اچھا مقصد یہ کہ مذاق مزافرے کو آپ سمجھے مذاق مزافر کیا چیز ہوتی ہے بات یہ ہے کہ حضرت میں میں کی کتاب کو آپ سے پڑھ رہا میں عرض کر رہا ہوں کہ منفی توحید کیا ہے بات یہ ہے کہ توحید قرآن حدیث سے پیدا ہوتی ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے اچھا، تو توحید انسان اچھا۔ نہیں خود بخود بخود آ جاتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے جو قرآن حدیث نہیں پڑے ہوئے نہیں ہے وہ جو قرآن حدیث نہیں پڑے ہوئے وہ توحید کو نہیں سمجھتے اور شرک کو نہیں سمجھتے یہ صحیح ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتے نا ٹھیک اس کا مطلب ہے توحید والے صرف چاند مولوی ہیں وہ بھی جو صرف توحید کو قرآن حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں جو اس کے علاوہ خدا کو ایک سمجھتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جناب شرک جو ہے وہ اس سے بھی بچتے ہیں تو پھر وہ بےچارے نہیں ہیں ہاں، یعنی عام مسلمین عام مسلمین کو آپ مشرق سمجھتے ہوں گے پھر دیکھیے بات اس طرح ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری بابا وہ تو یہود کے متعلق افسوس ہے یار کیسے عجیب ہاں؟ یار بات ہے یہ تفسیر والے یہود کے متعلق لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو عام مسلمین پر چشمہ کر رہے ہیں نہیں نہیں بات یہ کہ وما قدر اللہ حق کا قدری ہاں۔ انہوں نے اللہ کی اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا جی اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو تو حق کے قدر خدا بندی تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ایسے ایسے پکے توحید جو کی جڑ جڑ کو اچھا نقطے نقطے کو جانتے ہو تو منشا توحید کا پتہ نہیں چل رہا نقطے نقطے کو کیسے جانتے ہیں آپ نہیں منشا توحید اگر آپ جیسے اگر آپ جیسے مدعی علم کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوگا نہیں نہیں آپ توحید کو سمجھتے ہیں حضرت میں سمجھ میں تو سوال کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں تو سوال کر رہا ہوں نا نہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں میں منشا توحید کو سمجھتا ہوں منشا منشا تو یعنی منشا میری بات میری بات توحید کو